ہشام بن عروہ نے اپنے والد یعنی عروہ سے انہوں نے ابو مراوح سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا عمل افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کہا میں نے پھر پوچھا کون سے گردن آزاد کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے مالکوں کی نظر میں زیادہ نفیس اور زیادہ قیمتی ہو کہا میں نے پوچھا اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کرو یا کسی اناڑی کا کام خود کر دو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ غور فرمائے اگر میں ایسے کسی کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے اپنا شر روک لو یعنی انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ یہ تمہاری طرف سے خود تمہارے لیے صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو پچاس